السلام علیکم welcome back to C S one introduction پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر کی بات کر رہے تھے اپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں ہم نے یہی کہا تھا کہ وہ ایسی سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے یوزر جو ہے ڈائریکٹلی کمپیوٹر سے انٹریکٹ کرتا ہے اور اسے وہ کام کرواتا ہے جو کروانا چاہتا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے بہت سارے فیلڈس میں یوز ہوتی ہے خاص طور پہ ہم نے سائنٹیفک انجینئرنگ میتھمیٹیکل اور گرافکس کی جو سافٹ ویئر ہے اس کے بارے میں کچھ بات کی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک امپورٹنٹ کیٹیگری جو ہے وہ بزنس سافٹ ویئر کی ہے اس کے علاوہ پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر اور انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر اور ایجوکیشنل سافٹ ویئر یہ بھی ایسے سب ایریاز ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر کے وچ آر کوائٹ امپورٹنٹ میرے خیال میں educational software is one of the areas جس میں سب سے زیادہ نیئر فیوچر میں گروتھ ہوگی so if you want to make a lot of money maybe educational software تو جناب یہ جو اپلیکیشن سافٹ ویئر کی بات ہم نے پچھلی بار شروع کی تھی آج ایک لحاظ سے اس کی کنٹینیوشن ہی ہے کیونکہ اپلیکیشن سافٹ ویئر میں ہم نے پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کا تذکرہ کیا تھا تو آج کا لیکچر جو ہے وہ بھی ایک پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر پیکج کے بارے میں ہے انفیکٹ آج کا لیکچر جو ہے ہمارے چار پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر پہ لیکچرز ہونے ہیں ان میں سے پہلا لیکچر ہے آج کا لیکچر جو ہے وہ ایک خاص اپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں ہے جو کہ ایک پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر ہے اور جس کے ذریعے ہم ورڈ پروسیسنگ کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ ورڈ پروسیسنگ سے ہماری مراد کیا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ we are doing word processing right now کس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کی بھی کچھ بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ورڈ پروسیسنگ اور ڈیسک ٹاپ پبلشنگ میں کون سے ایسے فنکشنز ہوتے ہیں جو عموماً لوگ کرتے ہیں کون سے ایسے کامن فنکشنز ہیں جو اکثر ورڈ پروسیسرز میں پائے جاتے ہیں تو جناب آج کا لیکچر ورڈ پروسیسنگ کے بارے میں ورڈ پروسیسنگ کیا ہے ورڈ پروسیسنگ میں یہی ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ ہوتی ہے آپ کے پاس ریٹن ٹیکسٹ ہوتی ہے اس کو آپ ایک ایسی فارم میں کنورٹ کرتے ہیں کہ جب وہ پرنٹ ہو وہ زبردست لگے وہ خوبصورت لگے وہ آلہ لگے so word processing is the art and science of converting written text into something which looks beautiful once it gets printed that is word processing اور آپ کو علم ہی ہے کہ word processing is one of the most popular task on personal computer right now personal computer بتائے لوگ صرف اور صرف اسی لیے خریدتے ہیں تاکہ اس پہ ورڈ پروسیسنگ کر سکیں تو یہ تو ہوئی ورڈ پروسیسنگ ورڈ پروسیسر کیا ہوتا ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے ورڈ پروسیسر جو تھا وہ ایک ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا ایک ایک مجموعہ ایک پیکج ہوا کرتا تھا یہ جو ورڈ پروسیسر ہوا کرتے تھے they look like ordinary P Cs یا کمپیوٹر ٹرمینلس لیکن ان میں صرف ایک خوبی یا ایک خامی تھی وہ یہ کہ وہ صرف ورڈ پروسیسنگ کر سکتے تھے سو so ایک زمانے میں آج سے بیس ایک سال پہلے ایسے ٹرمینل نما یا پی سی نما مشینیں ہوا کرتی تھیں کہ وچ ور اسپیشلائزڈ جو کہ صرف صرف ایک خاص ٹاسک کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی یعنی کہ ورڈ پروسیسنگ کے لیے ان کو ورڈ پروسیسر کیا جاتا کہا جاتا تھا آج کل ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے آج کل عموماً آپ کسی سے اگر ورڈ پروسیسر کی بات کرتے ہیں تو آپ کا مانی ایک صرف سافٹ ویئر کا پیکج ہوتا ہے سافٹ ویئر کا ایسا پیکج جو کسی پرسنل کمپیوٹر پہ چل سکے یا کسی اور کمپیوٹر پہ چل سکے آج کل اسے ایک ورڈ پروسیسر کہا جاتا ہے سو so, عرصہ پہلے it was hardware software combination which was a word processor but now the definition has in a way changed اور اب صرف سافٹ ویئر کا ایک پیکج اس کو ایک ورڈ کہا جاتا ہے لیکن اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی ورڈ کا کام ایک ہی ہوتا تھا یعنی ایک ایسا ٹول جس کے ذریعے آپ ورڈ کر سکیں ایک ایسا ٹول جس کے ذریعے آپ ریٹن ورڈ کو ایک خوبصورت فارم میں کنورٹ کر سکیں that is the task of a word word processor processor سے آپ کرتے کیا ہیں اس سے آپ خط لکھتے ہیں اس سے آپ کتابیں بھی لکھ سکتے ہیں اس سے آپ آرٹیکلس میگزینس کے لیے لکھ سکتے ہیں آپ اس کے ذریعے اخبار کے لیے آرٹیکل لکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ اشتہار بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ میلنگ کرنے کے لیے جو لیبلز یوز ہوتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار کام آپ کر سکتے ہیں سو so, کوئی ایک کام نہیں ہے جس کے لیے آج کل کے ورڈ پروسیس یوز ہو رہے ہیں بلکہ بے شمار مختلف کاموں کے لیے یوز ہو رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ تر کام وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ایک دو تین چار صفحے کے کام جو ہیں وہ عموماً آج کل ورڈ پروسر کرتے ہیں بڑے کام وہ ان ورڈ پروسر کے ذریعے ذرا کم کیے جاتے ہیں یعنی بکس کا لکھنا یا بڑے آرٹیکل کا لکھنا so very limited number of people do that عام لوگ جو ہیں وہ اس پہ چھوٹی موٹی رپورٹیں چھوٹے سے خط اور ایسی چیزیں ہی لکھتے ہیں اب جناب یہ بتائیے کہ ورڈ پروسر جو ہم اس کورس میں یوز کریں گے اور جو ورڈ پروسر آپ نے اکثر دیکھے ہیں وہ تو صرف زبان انگریزی کے لیے ہی بنے ہیں یعنی اس کے ذریعے آپ انگلش میں ورڈ پروسیسنگ کر سکتے ہیں تو کیا دنیا بھر میں جتنے ورڈ پروسر ہیں کیا وہ صرف انگلش ہی کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں انگلش ہی کی ٹیکسٹ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یا اور لینگویجز میں بھی کام کر سکتے ہیں کیا اردو کے ورڈ پروسرس ہیں چائنیز کے رشن کے تھائی کے فرینچ کے جرمن کے کیا ان لینگویجز کے لیے بھی ورڈ پروسیس اویلیبل ہے تو جناب جواب یہ ہے یس ان تمام کی تمام لینگویج کے لیے ورڈ پروسیس اویلیبل ہیں اردو کے لیے میں نے کبھی یوز تو نہیں کیا لیکن میں نے ان کی آؤٹ پٹ دیکھی ہے ان کا ریزلٹ دیکھا ہے اور دیٹس ویری پروفیشنل لوکنگ بڑا زبردست ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ فرانس میں جائیں آپ جرمنی میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو کامن ورڈ پروسرز ہیں انہی کی فرینچ اور جرمن ورژن وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں چائنا کے لیے بھی ورڈ پروسرز نے اپنی خاص چائنیز ورژنس فار ایگزامپل بنائی ہوئی ہیں عربی میں اگر آپ نے ورڈ پروسیسنگ کرنی ہے اس کے لیے بھی آپ کو ایسے پیکج مل جائیں گے ایسی سافٹ ویئر مل جائے گی جو کہ ہم اپنے پی سی پہ یوز کر سکیں اور اس کے ذریعے ورڈ پروسیسنگ کر سکیں ہمارا فوکس اس کورس میں جب ہم ورڈ پروسنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ انگلش ورڈ پروسنگ کی طرف ہی ہوگا لیکن زیادہ تر باتیں جو ہم کہیں گے that will be also valid for Urdu word processing word processors کے کامن فیچرس کیا ہوتے ہیں یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً تمام ورڈ پروسیسرز کر سکتے ہیں میرے خیال میں ایک خاصی کامن چیز جو ہے وہ ہے کہ اکثر ورڈ پروسیسر میں بلکہ تمام میں کٹ اینڈ پیسٹ کا فیچر ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ کچھ ٹیکس یا کوئی اور چیز سلیکٹ کریں اور کہیں کٹ وہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہے پھر آپ اپنا ماؤس کا پوائنٹر کہیں اور لے کے جائیں وہاں پہ کلک کریں اور پھر کہیں پیسٹ اور وہاں پہ پیسٹ ہو جاتی ہے بلکہ بعض اوقات تو آپ کو یہ کٹ پیسٹ بھی نہیں کرنا پڑتا آپ ایک جگہ پہ ٹیکس کو سلیکٹ کرتے ہیں ماؤس کے ذریعے پھر اسے ڈریگ کرتے ہیں اور اس کو جہاں پہ آپ لے جانا چاہتے ہیں وہاں جا کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ٹیکس جو پہلے یہاں تھی اب ڈریگ ہو کے یہاں پہ آ چکی ہوتی ہے تو ورڈ پروسیس کے لیے ورڈ پروسیسرس کے لیے ایک بڑی کا ایک بڑا کامن اور بڑا یوزفل فیچر جو ہے وہ یہی کہ آپ چیزوں کو کٹ کر کے کہیں بھی جا کے انہیں پیسٹ کر سکتے ہیں یا پھر چیزوں کو یہاں سے پکڑ کے کہیں اور موو کر سکتے ہیں یا پھر یہاں سے کاپی کر کے کسی اور جگہ بھی انہیں یوز کر سکتے ہیں سب سے زبردست فیچر جو ہے ورڈ پروسیس کا وہ ہے آٹومیٹک لائن بریکس یعنی جب آپ جب آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ یہ رائٹ ایج پہ پہنچتے ہیں تو خود بخود آپ نیکسٹ لائن میں آ جاتے ہیں that is the automatic line break feature جو کہ اب تمام کے تمام ورڈ پروسیس میں پایا جاتا ہے میرے خیال میں پرانے زمانے کے ٹائپ رائٹر جو ہوتے تھے ان میں یہ سب سے بڑی پرابلم تھی کہ جب آپ ایج پہ پہنچنے لگتے تھے تو آپ کو ہاتھ مار کے نیکسٹ لائن پہ جانا پڑتا تھا ان ورڈ پروسیس میں یہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہ تقریباً تمام ورڈ پروسیسر جو ہے وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ٹیکسٹ کو کسی بھی فونٹ میں کنورٹ کر لیں جہاں پہ آپ ٹائمز نیو رومن یوز کر رہے ہیں وہاں پہ آپ ایریل میں جا سکتے ہیں یا کسی بھی اور فونٹ فیملی میں جا سکتے ہیں نہ صرف یہ یعنی کہ فونٹ فیس آپ چینج کر سکتے ہیں آپ سائز چینج کر سکتے ہیں ٹویلو پوائنٹس یہاں بارہ پوائنٹس کی بجائے چودہ پوائنٹس وہاں کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا بلو یہاں پہ تھوڑا سا بلیک اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ سٹائل چینج کر سکتے ہیں کہ آپ نارمل ٹیکس سے بولڈ فیس ٹیکس میں جا سکتے ہیں یا پھر سلانٹیڈ یا پھر آئیٹیلک ٹیکس میں جا سکتے ہیں یا پھر آپ ٹیکسٹ کو انڈر لائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ نے جس طرح میگزین وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ ٹیکسٹ جو عموماً ہوتی ہے وہ ایک بڑے سے کالم میں نہیں ہوتی بلکہ ملٹیپل کالمس ہوتے ہیں اخباروں میں بھی خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹیپل کالمس ہوتے ہیں تو word processors make it easy for you to have multiple columns in a document fact کہ فرض کرے آپ نے ایک ڈاکیومنٹ بنایا تقریباً تین کے لیے پھر آپ کا دل کرا کہ جناب اس کو میں دو کالم میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ آپ کو بہت زیادہ ٹائپنگ دوبارہ نہیں کرنی پڑے گی ایک جگہ پہ آپ جا کہیں گے جناب please convert from three to two اور آپ کہیں گے اور وہ ہو جائے گا اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈاکیومنٹ بنا لیا اب وہ پیج پہ فٹ نہیں آ رہا جتنے پیجز پہ آپ اسے لانا چاہتے تھے وہ نہیں آ رہا تو عموماً آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کے مارجن کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں تو word process make that easy they make it extremely easy کہ ایک جگہ پہ جا کے آپ چاہے وہ ڈیڑھ ہزار سفے کا ڈاکومنٹ ہے آپ ہر پیج کا مارجن جو ہے وہ ایک ہی گو میں چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو ورڈز کے بیچ میں اسپیسنگ ہوتی ہے اس پہ بھی آپ کو کنٹرول حاصل ہے جو لیٹرز کے بیچ میں چھوٹی سی ہوتی ہے اس کو بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لائنز کے بیچ میں جو ہوتی ہے اس کو بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یعنی پورے ڈاکومنٹ کے لیے صرف ایک جگہ جا کے آپ ان میں سے کسی بھی اسپیسنگ کو چینج کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ چینج کریں گے اور وہ اس چینج کا افیکٹ سارے ڈاکومنٹ پہ یوں کر کے آ جائے گا ایک اور چیز جو شاید آپ نے کی ہو وہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ میں ہیڈرز اور فوٹرز یوز کرتے ہیں کہ یعنی ایسی ٹیکسٹ جو تقریباً ہر پیج کے ٹاپ پہ ہیڈ پہ ریپیٹ ہو رہی ہے فار ایگزامپل بعض لوگ جو فرض کریں ایک رپورٹ لکھ رہے ہیں تو اس کا ٹائٹل وہ چاہتے ہیں کہ ہر پیج پہ اوپر چھوٹا سا لکھا نظر آئے یا پھر یہ کہ آپ ایک پیج نمبر جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں اپنی پوری رپورٹ کے ہر صفحے پہ تو آپ کو ہر صفحے پہ جا کے وہ پیج نمبر نہیں لکھنا پڑے گا وہ کامن ورڈ پروسیس جو آج کل ہیں وہ اسے آٹومیٹ کر دیتے ہیں آپ اسے بس کہہ دیں جناب نمبرنگ شروع کر دو خود ہی کر دیتے ہیں اگر آپ نے سو صفحے کی چیز لکھی اس میں بیچ میں دس صفحے نکال کے پھینک دیے آپ نے تو پھر آپ کو ان سارے صفحوں کو ری نمبر نہیں کرنا پڑتا وہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے the word processor takes care of that task یہ تو ایک لحاظ سے ایسی چیزیں ہیں جو پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے جو ورڈ پروسیسر نہیں تھے لیکن ایک چیز جو ان ورڈ پروسیس کی وجہ سے پاسبل ہو گئی ہے وہ یہ کہ ہمارے ڈاکومینٹس میں اب نان ٹیکسچل چیزوں کو ڈالنا آسان ہو گیا ہے گرافکس اگر آپ اپنے کسی ڈاکومنٹ میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں ناٹ اے پرابلم آپ بس کہتے ہیں انسرٹ اسے فائل کا نیم دیتے ہیں اور وہ گرافک وہاں پہ آ جاتی ہے بلکہ بعض ورڈ پروسیس تو اس کو بھی الاؤ کرتے ہیں کہ اس کے اندر رہتے ہوئے آپ ڈرائنگ بنا سکیں یعنی ڈرائنگ کرنے کی ایبلٹی وہ بھی ورڈ پروسیسر میں آ گئی ہے تو وہ ورڈ پروسیسر بھی ہیں اور ساتھ ڈرائنگ پروسیسر بھی ہیں اگر آپ ٹیبلز بنانا چاہتے ہیں اس کو بھی ورڈ پروسیسر میں داخل کرنے کا اس میں ڈاکیومنٹ میں دکھانے کا بڑا آسان طریقہ ہے اس کی اگر آپ چارٹس بنانا چاہتے ہیں یا پھر چارٹس آپ کسی اور پروگرام سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی it's not that difficult so یہ سارے کے سارے فیچر جو ہیں یہ تقریباً تمام کامن ورڈ پروسیسر میں پائے جاتے ہیں اور اکثر لوگ ان فیچرز کو یوز کرتے ہیں ایک چیز کا آپ خیال رکھیں کہ آپ کوئی بھی ورڈ پروسیسر خریدیں اس میں بے شمار فیچرز ہوں گے and which will find out is کہ ninety percent of those features you are never even going to think about تو آج کل ہو یہ گیا ہے کہ ورڈ پروسیسر جو ہے وہ بہت ان کا سائز جو ہے وہ بہت گرو کر گیا اور وجہ اس کی ہے کہ اس میں لوگ عجیب و غریب فیچرز ڈال رہے ہیں that nobody uses uses so we are paying for it جب ہم وہ ورڈ پروسیسر خریدتے ہیں جس کے ہم نے صرف ٹین پرسینٹ فیچرس یوز کرنے we are paying for the whole hundred percent لیکن ہم نے یوز اس میں صرف تھوڑے سے ہی کرنے it's very sad but that's how it is word processor جیسے میں نے بتایا کہ ایک زمانے میں hardware software combination کا نام ہوا کرتے تھے لیکن اس سے ہی پہلے اس سے بھی پہلے کیا ہوتا تھا اس سے پہلے ٹائپ رائٹرز ہوا کرتے تھے آج کل you hardly find any any typewriters where لیکن ایک زمانے میں ساری کی ساری ورڈ پروسیسنگ جو تھی وہ ایک لحاظ سے ٹائپ رائٹرز کے ذریعے کی جاتی تھی was a very very difficult task typewriters کے بارے میں بری بات یہ کہ دے آر ویری پیج اگر آپ نے ایک پیج میں کچھ کر لیا اس میں اگر آپ نے چینج کی فرض کریں آپ نے دو چار لائنیں اس میں سے ختم کر دی نکال دی تو اس کا افیکٹ بعد کے سارے کے سارے پیجز پہ ہوگا یعنی بعض کے بعد کے جو سارے کے سارے پیجز ہیں ان میں سے کچھ ٹیکس کو آپ کو اوپر لانا پڑے گا اور اس ٹیکس کو اوپر لانے کے لیے آپ کو سارے کے سارے پیجز دوبارہ ٹائپ کرنے پڑیں گے which is a lot of work اگر پیج نمبر دس پہ میں نے فرض کریں ایک پیراگراف غائب کر دیا ہٹا دیا تو اس کا مطلب اس کے نیچے جتنی بھی ٹیکسٹ ہے پیج نمبر سو تک اس ساری کی ساری ٹیکسٹ کو اوپر لانا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیج نمبر دس پہ چینج کرنے کے لیے مجھے اگلے نوے پیجز جو ہیں ان سب پہ بھی چینجز کرنی پڑیں گے ایک اور بات جو ٹائپ رائٹرز کے بارے میں تھی کہ عموماً ٹائپ رائٹرز کا صرف ایک ہی فونٹ فیس ہوا کرتا تھا کہ جی بس اس طرح کے لیٹرنگ آپ کو نظر آئے گی اینڈ سیٹ کچھ عرصے کے بعد ایسا آیا میرے خیال میں آئی بی ایم کے وہ جو گولف بال ٹائپ رائٹرز تھے اس میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک ٹائپنگ بال سا آپ اس کے اندر پرانے والا نکال کے دوسرا لگاتے تھے اسے ٹائپ فیس چینج ہو جاتا تھا سو so, اگر آپ نے ایک لائن میں دو, مخت... دو تین مختلف طرح کے ٹائپ فیسز یوز کرنے ہیں تو آپ کو دو تین گاف بالس کو نکالنا لگانا پڑتا تھا وچ از کوائٹ کمبرسم انیس سو ساٹھ نائنٹین سکسٹیز میں اس سے پہلے تو ریگولر ٹائپ رائٹر ہوا کرتے تھے 1960s میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آئی بی ایم ہی نے کی وہ یہ کہ آئی بی ایم نے اسٹوریج کیپبلٹی ڈال دی آئی بی ایم نے میگنیٹک ٹیپس کے ذریعے ٹائپ رائٹر میں اسٹوریج کیپبلٹی ڈال دی یعنی اب جو آپ ٹائپ رائٹر پہ ٹائپ کرتے تھے ضروری نہیں تھا کہ وہ ایک پیج پہ ہی صرف آئے وہ اس کے اندر اسٹور بھی ہو جاتا تھا اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر آپ نے بعد میں کچھ چینجز کر کے اسی چیز کو ٹائپ کرنا تو آپ کو ساری چیز دوبارہ ری ٹائپ نہیں کرنی پڑتی تھی پھر جناب کمپیوٹر کا زمانہ شروع ہوا سکسٹیز میں تقریباً شروع ہو گیا تھا اور شروع میں کمپیوٹر کے جو جسے کہتے ہیں نا بہت پرمیٹو سے ورڈ پروسیسر تھے وہ لائن ایڈیٹرز کہلایا کرتے تھے یعنی ان لائن ایڈیٹرز میں بیک وقت آپ صرف ایک لائن آف ٹیکس جو ہے اس کو چینج کر سکتے تھے مینیپولیٹ کر سکتے تھے لانگ ٹائم ہو نائنٹین سکسٹیز میں ایسا ہوا کرتا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ سکسٹیز میں سیونٹیز میں وہ جو اسٹینڈ لون پروسیس کی میں بات کر رہا تھا وہ جو software hardware combination ہوا کرتا تھا وہ آ گئے یعنی specialize computer design to do just one task and that is processing اور خاصے مہنگے ہوا کرتے زمانے میں پندرہ بیس ہزار ڈالر کا ایک ٹائپ پروسیسر آیا کرتا تھا وینگ ایک زمانے میں بڑی مشہور کمپنی ہوا کرتی تھی جو ایسے اسٹینڈ لون ورڈ پروسیسر بنایا کرتی تھی پھر جناب یہ ماڈرن زمانہ آیا یعنی نائنٹین ایٹیز آن ورڈس کہ جب پرسنل کمپیوٹرز آ گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کے لیے ہم ایسے سافٹ ویئر پیکیجز لکھ سکتے ہیں جس کے لیے بڑی جس کے ذریعے اچھی خاصی زبردست قسم کی ورڈ پروسیسنگ ہو سکتی ہے so as as we stand right now that is the dominant way of doing word processing that is using software packages on common personal computers آپ نے ایک ٹرم میں کہتا ہوں کیا وہ سنی ہے وزی وگ وزی وگ آپ نے سنا یہ wysiwyg stand for what you see is what you get it is a way of doing word processing یعنی آپ ایک ڈاکومنٹ پہ کام شروع کرتے ہیں and while you working on it it looks like the real thing یعنی جب وہ پرنٹ ہو کے آتا ہے تو تب بھی تقریباً ویسا ہی لگے گا جب آپ اسے مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ چیزیں ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً اسی میں اپیئر ہوتا ہے جس اسٹائل میں جب وہ پرنٹ ہو کے ہوگا تب اپیئر ہوگا کالڈ وگ ورڈ پروسیسنگ دوسری ورڈ پروسیسنگ جسے markup based word processing بھی کہہ سکتے ہیں that is quite similar to H T M L جس کے بارے میں آج کل ہم کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں یعنی مارک اپ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک سمپل ٹیکسٹ کی فائل بناتے ہیں وہاں پہ اگر آپ نے کوئی چیز بولڈ کرنی ہے تو آپ بولڈ کا ٹیگ ڈالتے ہیں کہ بولڈ یہاں سے شروع کرو اور بولڈ یہاں پہ فنش کرو آپ نے کسی کو اٹیلیسائز کرنا ہے تو اٹیلیسائز کا ٹیگ یہاں پہ ڈالتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک اٹیلیسائز کر لو اگر آپ نے کسی چیز کو ہیڈنگ بنانا ہے تو آپ اس کا ٹیگ لگاتے ہیں دیٹس مارک اپ بیسڈ یعنی آپ اس میں ٹیکس کے اندر ٹیگز امبیڈ کرتے جاتے ہیں یعنی آپ انسٹرکشن میں ڈالتے جاتے ہیں کہ یہاں یہ کر دو یہاں یہ کر دو یہاں یہ کر دو یہاں یہ کر دو تو اس کی یعنی وہ جو فائل سی بنتی ہے جو ایک ٹیکس کی فائل سی بنتی ہے it does not look like the actual thing یعنی جب وہ پرنٹ ہو کے آئے گی وہ کوئی عجیب و غریب چیز اس کے مقابلے میں لگے گی it will look like a very very nice document one is gets printed لیکن جب اس کی پرمیٹو فارم ہوتی ہے یعنی جب آپ اس ڈاکیومنٹ کو ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بنا رہے ہوتے ہیں وہ it doesn't even look close to the final product so wysiwyg میں اور یہ markup based word processing میں یہ فرق ہے کہ ویزی ویگ میں آپ کو پتہ لگتا رہتا ہے ساتھ ساتھ اپ میں ایسا نہیں markup based word process کا ویسے یہ فائدہ ہے کہ عموماً ان کی فائلیں ذرا نسبتاً چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں اس کی ایک اتنی پاپولر اگزامپل تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کو خاصا یوز کیا ہے اٹ از کال عموماً یونیورسٹیز um, میں اور سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز میں یہ ورڈ پروسر یوز ہوتا ہے it's a markup based word processor اگر موقع ملا تو لیکچر کے اینڈ میں ہم اس کے آپ کو کچھ فائلیں دکھائیں گے دوسرا یعنی کہ the most popular way of doing word processing جو آج کل چلتا ہے دیٹ از ویزی ورڈ پروسیسنگ اور وومن ویزی وگ ورڈ پروسیسر جو ہیں وہ آپ کے پرسنل کمپیوٹرز پہ یوز ہوتے ہیں ان کا انٹرفیس وہی گوئی بیس یعنی جی او آئی گرافکل بیسڈ ان کا انٹرفیس uh, ہوتا ہے ماؤس کے ذریعے آپ ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بے شمار اگزامپل ہیں آپ نے مائکروسافٹ ورڈ تو سنا ہی ہوگا اس کے علاوہ کوریل کا ورڈ پرفیکٹ ایک زمانے میں بہت پاپولر ہوتا تھا لیکن اب بھی خاصے لوگ اسے یوز کرتے ہیں سن کا ایک فری ورڈ پروسیسر ہے which is called the star word processor وہ بھی ایک ویزی بگ ورڈ پروسیسر ہے ورڈ کی ورڈ پروسیسنگ کی ہم نے خاصی بات کر لی لیکن ایک اور اس سے ریلیٹڈ چیز ہے which is desktop publishing D T P بی سے کہتے ہیں ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کیا ہوتی ہے ڈیسک ٹاپ پبلشنگ میرے خیال میں it's a combination of two things ایک ورڈ پروسیسنگ اور دوسرا گرافک ڈیزائن اگر گرافک ڈیزائن اور ورڈ پروسیسنگ کو آپ کمبائن کر دیں میرے خیال میں which you get is desktop publishing پرانے زمانے میں ڈیسک ٹاپ پبلشنگ یعنی the art of creating really elegant documents کہ جو ورڈ پروسیسنگ کے لحاظ سے بھی خوبصورت لگیں اور گرافک ڈیزائن کے لحاظ سے بھی خوبصورت لگیں the art and science of developing those documents those elegant documents وہ صرف میگزینس کے لیے نیوز پیپرس کے لیے اور دوسرے پروفیشنل ڈاکومینٹ جنہیں ہم کہتے ہیں ان کے لیے ہی صرف یوز ہوتا تھا یعنی desktop publishing was used only in professional organisations تاکہ بڑے اعلیٰ قسم کے میگزینز یا نیوز پیپرز یا ایڈورٹیزمنٹس یا ایسی چیزیں بنائی جا سکیں لیکن آج کل کیونکہ desktop publishing software اتنی سستی ہو گئی ہے اور پی سیز پہ وہ کامنلی اویلیبل ہے اب وہ جو لیس ڈیمانڈنگ ٹاسک ہے نا اس پہ بھی ڈی ٹی پی یوز ہونا شروع ہو گئی ہے اگر آپ اپنے اسکول کے لیے چھوٹا سا ایک ہینڈ بل سا بناتے ہیں یا اپنے اسکول کا ایک میگزین آپ چھاپنا چاہتے ہیں اور چھوٹے موٹے ٹاسک جو ہیں ان کے لیے بھی آج کل desktop publishing software use ہو رہی ہے پہلے صرف اسپیشلائز ٹاسک کے لیے ہوتی تھی اب آرڈینری ٹاسک کے لیے بھی یوز ہو رہی ہے میرے خیال میں یہ جو ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کا زمانہ شروع ہوا یہ جب میکنٹاش پرسنل کمپیوٹر انٹروڈیوس ہوا تھا اس زمانے سے شروع ہوا تھا کیونکہ that was the first time that personal publishing became possible نہ صرف یہ میکن ٹاش کے ساتھ ایک بڑا interesting wysiwyg word processor آیا تھا تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ ایک لیزر پرنٹر بھی شپ کرنا شروع کر دیا اور تاکہ جو ویزی ویگ آپ کو نظر آتا تھا what you you see what screen نظر آتا تھا وہ لیزر پرنٹر کے ذریعے بڑا بڑا ایکوریٹلی بہت ایکوریٹلی پیپر پہ کنورٹ ہوتا تھا اور نہ صرف یہ کہ بڑا ایکوریٹلی ہوتا تھا at a reasonable cost as well in laser in personal laser printer سے پہلے اس کام کرنے کے لیے آپ کو بہت ایکسپینسو پرنٹر کی ضرورت ہوتی تھی جو ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا تھا لیکن Macintosh P C plus the laser printer which came with it that is what made possible یہ جو پرسنل پبلشنگ کی آج کل ہم بات کرتے ہیں جسٹ ٹو سمرائز کہ یا D T P and word processing they are related but they are different word processing جیسے میں نے کہا کہ عام لوگ بھی اسے یوز کرتے ہیں اس کی سافٹ ویئر عموماً خاصی یوزر فرینڈلی ہوتی ہے لیکن desktop publishing although اب اسے عام نان پروفیشنل لوگوں نے بھی یوز کرنا شروع کر دی ہے لیکن پھر بھی اس کی سافٹ ویئر تھوڑی سی زیادہ مشکل ہوتی ہے یوز کرنا it's not as user friendly as common word processors اس کے علاوہ یہ بھی کہ ورڈ پروسیسر وقت کے ساتھ ساتھ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کے جو ٹولس تھے جو تھے ان کو وہ پکڑتے جا رہے ہیں یعنی word are becoming more and more like the of publishing back so اس لیے یہ ڈی ٹی پی کا فیلڈ جو ہے یہ ایک لحاظ سے مرج ہوتا جا رہا ہے ورڈ پروسیسنگ میں اور یہ بھی کہ اب ایون ورڈ پروسیسنگ آپ کو اتنا فائن کنٹرول دے دیتے ہیں اوور یور ٹیکسٹ کہ for most application you don't really require D T P package لیکن اگر آپ کو پروسیجن چاہیے اگر آپ کو بہت فائن کنٹرول چاہیے اوور یور آؤٹ پٹ تو you can't beat a professional D T P package اگر آپ نے اس کا زبردست قسم کا ڈیزائن کرنا ہے اس کا بڑا انٹرسٹنگ قسم کا لے آؤٹ کرنا ہے تو ورڈ پروسیسر میں وہ کام کرنا ابھی بھی نسبتاً اتنا آسان نہیں ہے where D T P packages are just designed for that particular reason تو فار فار ریئلی کریٹو اور very professional looking design work میرے خیال میں ابھی بھی I will use a D T P software package لیکن for most everything else word processor provide enough capabilities D T P کے لیے آپ کے پاس ایک تو جناب اچھا سا زبردست سا پی سی ہونا چاہیے اور اس کا مانیٹر جو ہے نا وہ ذرا بڑے سائز کا ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ یہ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کر رہے ہوتے ہیں گرافک ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں you should really see the whole page تو اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا مانیٹر ہوگا you can easily do that اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے پاس ایک اسکینر بھی ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ نے کچھ گرافکس جو ہیں جو آپ کے پاس پرنٹڈ فارم میں ہیں یا فوٹوگراف کی فارم میں ہیں ان کو آپ اپنے ڈاکومنٹ میں لے جانا چاہتے ہیں تو وہ اسکینر کے ذریعے کام بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے پاس ایک اچھا سا لیزر پرنٹر بھی ہونا چاہیے تو اچھا سا کمپیوٹر بڑا سا مانیٹر مناسب سا اسکینر اور مناسب سا لیزر پرنٹر اور آخری چیز ایک اچھا سا ڈیسک ٹاپ پبلشنگ پیکج آج کل جو desktop publishing packages popular ہیں اس پہ پیج میکر ہے کوارک ایکسپریس ہے کوریل کا شاید وینچورا ہے اور مائکروسافٹ کا پبلشر بھی ہے تو وہ چار چیزیں یعنی اچھا کمپیوٹر بڑا مانیٹر لیزر پرنٹر اسکینر اور plus one of these packages اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں you you can can do very well آپ بڑا زبردست کام کر سکتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے ایک ریسنٹ ٹرینڈ ورڈ پروسیسنگ میں یہ ہے کہ word word now let you publish to the web یعنی یہ جو کامن ورڈ پروسیسر جو عموماً لوگ یوز کرتے ہیں ان میں یہ فیسلٹی ڈال دی گئی ہے کہ ان کے ذریعے ویب پیجز بھی بنائے جا سکیں سو so, جو ویب کی ورڈ پروسیسنگ ہے وہ بھی اب عام ورڈ پروسیسر میں پائی جاتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے بہت ہی ہائی کوالٹی کا پروفیشنل کام کرنا ہے تو maybe you should buy package which is design just for the web جو صرف اور صرف ویب کے ڈیزائن کے لیے ویب کی ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کے لیے ویب کی ورڈ پروسیسنگ کے لیے بناؤ فار ایگزامپل ڈریم ویور جو ہے دیٹ از کوائٹ پاپولر تو اگر آپ نے ریزنیبل سا کام کرنا ہے تو یو کین گیٹ اوے جو کرنٹ پروسیز ہیں ان کے ذریعے آپ کام چلا سکتے ہیں آپ کا ٹھیک ٹھاک آپ کے مناسب سے ویب پیجز بن جائیں گے لیکن if you want to do really high quality work then you should buy something which is designed just for that purpose that is for web publishing ایک چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ ورڈ پروسیسنگ شروع کرتے ہیں اب ایک نیا ڈاکومنٹ شروع کرتے ہیں تو اس کا جو نارمل ٹیکسٹ ہے اس میں وہ نہ تو زیادہ چھوٹی ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ بڑی ہونی چاہیے اگر چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا اسے ہوگا یہ کہ یوزر جو ہے اس کے لیے اس کو پڑھنا مشکل ہوگا اگر بڑے بڑے ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے اسپیس ضائع ہوتی ہے اور یوزر کو زیادہ پیجز تھم تھرو کرنے پڑتے ہیں اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں یعنی اف از ٹو اسمال اور از ٹو لارج دونوں چیزیں جو ہیں اس سے یوزر جو ہوتے ہیں وہ یعنی ریڈرز آپ کے جو ڈاکومنٹ کے ہیں وہ بہت انوائے ہوتے ہیں میرے خیال میں دس سے بارہ اگر پوائنٹ سائز آپ یوز کریں ریزنیبل میں عموماً دس کو ہی پریفر کرتا ہوں لیکن اٹ آلسو ڈپینڈس کہ آپ کون سا فونٹ کون سی فونٹ فیملی کون سا فونٹ فیس یوز کر رہے ہیں اور جہاں تک فونٹس کا تعلق ہے سب سے پاپولر جو ہے وہ شاید ٹائمس نیو رومن ہے اور نمبر ٹو شاید ایریل ہے میں جنرلی کوشش کرتا ہوں کہ میں ایریل یوز کروں اور اس میں ٹین پوائنٹ کی ٹیکس لکھوں لیکن اگر میں ٹائمز نیو رومن میں کام کرنا چاہوں تو میں تقریباً گیارہ پوائنٹ کی ٹیکسٹ یوز کرتا ہوں ایک اور چیز جو آپ کسی بھی ورڈ پروسر میں کر سکتے ہیں کہ آپ ٹیکسٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں یعنی اس کو ذرا موٹا کر سکتے ہیں یا پھر اس کو اٹیلیسائز کر سکتے ہیں یعنی اس کو تھوڑا سا سلینٹڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اسے انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں عموماً یہ تینوں کام ایک ہی مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں یعنی وہ جو ٹیکسٹ جس کو ہم موٹا کر رہے ہیں یا پھر سلینٹ کر رہے ہیں یا پھر انڈر لائن کر رہے ہیں ہم اس کو ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں اس لیے ان تینوں میں سے کسی ایک آپریشن کو اس کے اوپر کرتے ہیں اب یہ جو بولڈ اٹیلک انڈر لائن اس کے بارے میں ایک گزارش ہے آپ سے میری ایک پلی ہے آپ سے کہ please do not overdo them میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ اپنے ڈاکومینٹس پریپیئر کرتے ہیں انہیں اتنا مزہ آتا ہے چیزوں کو بولڈ اور اٹیلسائز اور انڈر لائن کرنے میں کہ جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہاں پہ کر دیتے ہیں اس سے وہ ڈاکومینٹس جو ہیں وہ ایک تو بھدے بن جاتے ہیں and they also become very hard to read so please انہیں یوز ضرور کریں لیکن صرف خاص خاص جگہوں پہ کیونکہ اگر آپ اس کو اوور یوز کریں گے اس سے آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ بدا بن جاتا ہے it becomes hard to read اور ایک اور چیز کہ پلیز ٹرائی ٹو یوز جس ون ایٹ اے ٹائم وہ بہت ہی عجیب سی ٹیکسٹ ہوتی ہے جب ایک صاحب نے نہ صرف اس کو بولڈ کیا ہوتا ہے اس کو اٹیلیسائز کیا ہوتا ہے اس کو انڈر لائن بھی کیا ہوتا ہے وہ اس کو بہت ہی زیادہ ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایسا کریں گے آپ کی text it becomes really really hard to read and it looks ugly you don't want to do that تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ آپ ٹیکسٹ کو کسی موسٹ پروسیس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں سلیکٹ کر کے ڈرائیو کر سکتے ہیں یا پھر کاپی کر سکتے ہیں کہیں اور جا کے پیسٹ کر سکتے ہیں یا پھر کٹ کر سکتے ہیں کہیں اور جا کے پیسٹ کر سکتے ہیں this is a very very useful feature آپ خود سوچیں کہ جو میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی تھی کہ اگر سو سفے کا ڈاکیومنٹ اور دسویں صفحے پہ آپ کو چھ سات لائنیں کٹ کرنی پڑیں تو آپ کو اگلے نوے پیجز جو ہے ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے لیکن آج کل کے ورڈ پروسیس میں یہ ایڈجسٹمنٹ آٹومیٹک ہے آپ جب چاہیں جہاں سے چاہیں ٹیکسٹ اٹھائیں جہاں مرضی ڈال دیں سب کچھ خود بخود ہو جاتا ہے یعنی لائنیں اوپر نیچے خود بخود ہو جاتی ہیں تو بس ذرا سوچیں کہ پرانے زمانے میں لوگوں کو جب ڈاکیومنٹس بڑے سائز کے بنانے پڑتے تھے اور پھر ان کی ایڈیٹنگ کرنی پڑتی تھی اور چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی تھیں ان بیچاروں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ایک اور انٹرسٹنگ فیچر جو ہے اسپیلنگ چیکنگ اور گرامر چیکنگ کا یہ فیچر جو ہے آج کل تقریباً تمام ورڈ پروسیس میں پایا جاتا ہے grammar checkers I don't find them very helpful میرے خیال میں وہ بھی اتنے میچور نہیں ہوئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیلپ فل نہیں ہوتے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کی مسٹیک ہوتی ہے اس کو بڑی آسانی سے وہ فائنڈ کر لیتے ہیں سو آئی یوز دم جہاں تک اسپیل چیکنگ کا تعلق ہے یو شوڈ بی وانڈ کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے اسپیل چیکر جو ہے وہ اپنی طرف سے محنت تو کرتے ہیں اپنی طرف سے کوشش تو کرتے ہیں but they are not perfect for example میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے میٹرک لکھا ہوا نظر آیا M A T R I C جو کہ ٹھیک ہے لیکن سارے اسپیل چیکر شاید اسے ریکگنائز نہ کر سکیں وہ کہیں گے جناب یہ M A T R I C کی بجائے اسے M E T R I C آپ کر لیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے یہ ہے تو دونوں صحیح لیکن جہاں پہ میں اسے دیکھ رہا تھا وہاں پہ ایم اے والا جو تھا وہ وہی صحیح تھا M E T R I C والا میٹرک صحیح نہیں تھا ایک اور ڈس ایڈوانٹیج جو ورڈ پروسیسر میں جو اسپیل چیکرز ہیں ان کا وہ مجھے ہے کیونکہ ہوتا یہ جا رہا ہے کہ میں اتنا ریلائی کرتا ہوں ان پہ for day to day word processing کہ میری اسپیل چیکنگ کی کیبلٹیز اب ڈیٹیریٹ ہوتی جا رہی ہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اگر میں کمپیوٹر میں مجھے بٹھا دیں تو میں ٹھیک ٹھاک ڈاکومنٹس پرپیئر کر لیتا ہوں لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ جناب ہاتھ سے چھوٹا سا نوٹ لکھ دو میرے سے وہ نہیں لکھا جاتا اگر لکھوں گا تو اس میں پتا نہیں کتنی اسپیلنگ ایررز ہوں گے سو آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کوئی سولوشن ہے یا نہیں ہے لیکن ان کا یہ ایک نیگیٹو افیکٹ کم از کم میرے پہ ضرور پڑا ہے کہ میری اسپیلنگس ورڈ پروسیس کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ no matter what I type یہ وہ اسے ٹھیک کر دیں گے تھسورس ایک اور فیچر ہوتا ہے تھسورس کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ بھی اکثر ورڈ پروسیس میں پایا جاتا ہے and it's one of my favourite tools thesaurus کرتی یہ ہے کہ اگر آپ اسے کوئی ورڈ کہیں تو وہ بتاتی ہے کہ اس جیسے ہی اور ورڈز کون سے ہیں یعنی اس کے ہم مانی الفاظ جو ہے نا اس کی لسٹ آپ کو دکھا دیتی یا پھر ایون اس کے اپوزٹ الفاظ جو ہے یعنی سینمس اور اینٹنمس دونوں آپ کو دکھا دیتی ہے اس سے لکھنے میں مجھے خاصا فائدہ ہوتا ہے جب میں کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے خاصی اس سے سہولت رہتی ہے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہی ورڈ بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے تو بجائے اس کے کہ اسی لفظ کو آپ بار بار ریپیٹ کریں اس جیسے الفاظ میں آپ بات کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو یہ جو تھسورس ہے اس کا مجھے یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ مجھے سینونمس اور اینٹونمس جو ہے فوراً بتا دیتی ہے so I stay in the world processor اور وہیں پہ یہ فیسلٹی میرے لیے اویلیبل ہے ٹیبلز بڑے یوزفل ہیں ٹیبلز کے ذریعے آ, کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جو کسی ٹیبل کے ذریعے ریپرزینٹ کرنا ڈسپلے کرنا بہت آسان ہوتا ہے یعنی وہ انفارمیشن جو ہے اگر ٹیبل کی صورت میں ڈسپلے کی جائے تو بہت اچھی لگتی ہے بجائے اس کے کہ آپ اسے پیراگراف یا لسٹ کی صورت میں دکھائیں اگر ٹیبل کی صورت میں دکھائیں تو وہ زیادہ یوزفل لگتا ہے اس سے جو انفارمیشن ریڈر کو ملتی ہے وہ جلدی اور آسانی سے ملتی ہے آج کل کے تقریباً تمام ورڈ پروسیسر جو ہیں وہ ٹیبلز بڑے اچھے طریقے سے بنواتے ہیں so that facility is quite useful drawings اور گرافکس یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آج کے ورڈ پروسیسڈ ڈاکیومینٹس میں خاصی تعداد میں نظر آتی ہیں تو آج کل کے تمام ورڈ پروسیسر جو ہیں they allow you to do that کہ اگر آپ نے کہیں سے کوئی گرافک پکڑ کے اپنے ڈاکیومنٹ میں ڈالنی ہے دے الاؤ دیٹ آپ جس انسرٹ کہتے ہیں اس فائل کا نام دیتے ہیں وہ وہاں پہ اپیئر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہ خاصے ورڈ پروسیس ایسے ہیں جس میں ڈرائنگ کا ایک چھوٹا سا پروگرام جو ہے وہ بلٹن ہے اگر آپ نے ایک فلو چارٹ بنانا ہے آپ نے کچھ لائنیں لگانی ہے چھوٹا سا میپ بنانا ہے تو آپ کو کسی تھرڈ پارٹی کے پاس جا کے وہ بنا کے اسے امپورٹ کریں ایسا نہیں کرنا پڑے گا آپ ورڈ پروسیسر کے اندر رہتے ہی اس کی اس بلٹ ان کیبلٹی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن جناب سب سے زبردست فیچر جو ورڈ پروسنگ کا جو ہے نا وہ کون سا ہے میرا فیوریٹ فیچر جو ہے وہ انڈو کا فیچر ہے یعنی اگر میں مسٹیک کروں I can easily recover from that نہ صرف یہ بلکہ انڈو کا فائدہ یہ ہے کہ میں ایکسپیریمنٹس کر سکتا ہوں وداؤٹ ٹیکنگ اینی رسک میں مختلف چیزیں مختلف لے آؤٹ ٹرائی کر سکتا ہوں ود ود نالج کہ I can always go back to to the original just one or key strokes ایک چیز اور بھی جو اکثر ورڈ میں پائی جاتی ہے کہ آپ کسی بھی ڈاکیومنٹ کو مختلف طرح سے دیکھ سکتے ہیں یعنی ڈاکیومنٹ کو ویو کرنے کے کئی موڈز ہوتے ہیں میرا فیوریٹ موڈ جو ہے وہ ہے پرنٹ لے آؤٹ کا موڈ اور میں خود بھی اسے یوز کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی وہی دکھاتا ہوں یعنی یہ وہ موڈ ہے جس میں ورڈ ٹرو وزی وگ کے طور پہ ٹرو وزی وگ ورڈ پروسر کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے ایک ریکویسٹ جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب آپ ایک ڈاکومنٹ پریپیئر کر لیں اور اسے پرنٹ کرنے لگے اس سے پہلے اسے پرنٹ پریویو ضرور کر لیں تاکہ آپ کو پتا لگ جائے کہ پرنٹ کرنے سے پہلے ہی آپ کو پتا لگ جائے کہ پرنٹ ہو گیا کیسا لگے گا اس طرح نہ صرف یہ کہ بہت سارا پیپر ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے بلکہ آپ کا ٹائم بھی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے ورڈ پروسر میں سب سے بڑی بات جو ہے it has automated many of the task ایک زمانے میں اگر آپ کو ٹیبل آف کانٹینٹ بنانا ہوتا تھا تو آپ وہ مینولی بناتے تھے لیکن اب یہ سارے کے سارے ٹاسک آٹومیٹ ہو گیا ہے کہ آپ ایک بٹن دباتے ہیں اور پورے کا پورا ٹیبل آف کانٹینٹس خود بخود اپیئر ہو جاتا ہے نہ صرف یہ کہ اگر ایک چیپٹر یہاں سے وہاں ہوتا ہے یا پھر ایک سیکشن یہاں سے وہاں ہوتا ہے پیج نمبر سیکشن کے چینج ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری چینجز جو آٹومیٹکلی ٹیبل آف کانٹینٹس میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں آپ کو مینولی نہیں کرنا پڑتا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بکس کے اینڈ میں ایک انڈیکس ہوتا ہے یعنی ایک الفاظ کی لسٹ ہوتی ہے اور اس کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ ٹرم جو ہے کس کس پیج پہ اپیئر ہو رہی ہے ورڈ پروسیس کے ذریعے ان انڈسٹریز کو بنانا اور ان کے بنانے کو آٹومیٹ کرنا اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے ایک چیز اور بھی جو ورڈ پروسیس میں ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ جب کچھ ٹیکسٹ لکھیں اس کا اسٹائل جو ہے جس طرح نظر آتی ہے اس کو آپ ڈیفائن کر دیں اور وہ اسٹائل آپ ایک ڈاکومنٹ میں ہزار جگہ پہ چاہے یوز کر لیں فرض کریں پھر آپ وہ اسٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں تو ایک جگہ پہ جا کے آپ وہ اسٹائل چینج کریں گے آپ کہیں گے اپلائی وہی اسٹائل وہ ہزاروں جگہ پہ چینج ہو جائے گا یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ ان ہزار جگہ پہ جا کے الگ الگ آپ کو ٹیکس کو چینج کرنا پڑے ایک جگہ چینج کریں it takes care of everything word process میں جو آٹومیشن کے فیچر ہیں they are the one which really make them worthwhile مثلاً یہ کہ اگر آپ نے ٹیبل آف کانٹینٹس بنانا ہے you can do that automatically آپ یہ نہیں کریں گے دیکھیں کہ فلانا چیپٹر کہاں پہ ہے اس کا نام لکھیں پھر اس کے سامنے اس کا پیج نمبر لکھیں you can automate that task نہ صرف یہ بلکہ اگر ایک چیپٹر چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے یا کہیں آپ جا کے بیچ میں ایک نیا سیکشن یا نیا چیپٹر ڈالتے ہیں تو ٹیبل آف کانٹینٹ میں وہ چینجز آٹومیٹکلی ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا خاصی کتابیں جو ہیں ان کے آخر میں انڈیسیز ہوتے ہیں یعنی ایک انڈیکس ہوتا ہے جس میں الفاظ یا ٹرمز لکھی ہوتی ہیں اور ان کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ٹرم یا یہ لفظ جو ہے کس پیج پہ اپیئر ہوتا ہے word process make the task of generating those indices very straightforward وہ الفاظ اگر یہاں سے وہاں موو ہوتے ہیں انڈیکس میں خود بخود چینج نظر آ جاتی ہے اور یہ بھی کہ ورڈ پروسیس میں آپ سٹائلز ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ ایک ٹیکسٹ ہے اس کا اسٹائل ڈیفائن کریں اس اسٹائل کو آپ ایک ڈاکیومنٹ میں ہزار جگہ یوز کریں فرض کریں کہ وہ اسٹائل آپ کو پسند نہیں آتا آپ اس میں تھوڑی سی چینج کرنا چاہتے ہیں مثلا اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ ذرا چھوٹا یا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں گے کہ اسٹائل میں چینج کر دیں گے اور وہ چینج جو ہے وہ ہزار جگہ پہ ریفلیکٹ ہو جائے گی ہزار جگہ پہ وہی چینج آپ کو نظر آئے گی آپ کو ایسا نہیں کرنا پڑے گا ان ہزار جگہوں پہ الگ الگ جا کے ٹیکس کو چینج کرتے پھر آپ بس اسٹائل میں چینج کریں and automatically everything where that style is being applied will be change automatic page numbering بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ورڈ پروسنگ کے مرہون منت اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو جو آپ ٹائپ کر رہے ہیں اگر آپ کو اسپیلنگ مسٹیک کرتے ہیں تو وہ خود بخود ہائی لائٹ ہو جاتی ہے اس سے آپ کا ٹائم بچتا ہے تو جناب اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے ورڈ پروسیسنگ کے سارے فیچرز جن کے بارے میں ڈسکشن کرنا چاہتے تھے وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیے اب ہم ایکچولی تھوڑی سی ورڈ پروسیسنگ کرتے ہیں اور یہ جو فیچرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتے ہیں ہم کریں گے یہ کہ ہم ایک چھوٹا سا ایک پیج کا ڈاکومنٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے یعنی ہم ایک سی وی بنائیں گے کہ ورچوئل یونیورسٹی کے ایک فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایک سمر کے لیے گرمیوں کے لیے چند مہینوں کے لیے ایک جاب تلاش کر رہے ہیں ایک انٹرنشپ تلاش کر رہے ہیں انہوں نے ایک سی وی بنایا ہے اپنا ایک ریزومے بنایا ہے تو ہم وہ ریزومے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے کمپیوٹر کے پاس چلتے ہیں تو جناب یہاں کمپیوٹر پہ میں آپ کو ایک سی وی ایک اسٹوڈنٹ کے سی وی جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ہم اس کی صرف ٹیکسٹ ٹائپ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فارمیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو شروع میں میں صرف صرف پلین ٹیکسٹ ٹائپ کروں گا اور اس کے بعد میں جا کے اکٹھی ہی اس کی فارمیٹنگ چینج کروں گا جہاں پہ میں نے چیزوں کو بولڈ کرنا ہے انڈینٹ کرنا ہے سینٹر کرنا ہے وہ چیزیں میں اکٹھی کروں گا لیکن سب سے پہلے میں ساری کی ساری ٹیکسٹ صرف صرف اس کو ٹائپ کرنا چاہتا ہوں تو آئیے وہ کرتے ہیں تو اس وقت یہ میں نے ایک بلینک ڈاکیومنٹ کھولا ہوا ہے مائکروسافٹ ورڈ میں اور اس میں اب میں ٹائپ کرنا شروع کرتا ہوں یہ ایک صاحب ہے شریف الدین او ہو یہ میں کیا کر گیا شریف الدین تو ان کا سی وی ہم بنانے کی کوشش کریں گے تو میں نے نام لکھا اس کے بعد فور فورٹی فائیو سوداگر نگر اور یہ میں اس طرح سارے کی ساری ٹیکسٹ ٹائپ کرتا جاؤں گا میں نے ایسا کیا تھوڑی دیر پہلے کہ میں نے وہ ساری کی ساری ٹیکسٹ لکھ لی تو میں آپ کو اب وہ فائل دکھا دیتا ہوں یہ یہ دیکھیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پلین ٹیکسٹ میں جتنا کچھ لکھنا تھا وہ سارے سارا لکھ لیا ہے اب میں یہ کروں گا کہ اس پہ میں فارمیٹنگ اپلائی کروں یعنی اس کو میں خوبصورت بنانے کی کوشش کروں گا تھرو ورڈ پروسیسنگ یہ جو اوپر والی چیزیں ہیں یہ اگر میرے خیال میں ہم سینٹر میں کر دیں تو زیادہ خوبصورت لگیں گی اور یہ نام اس کو میں ذرا ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں ہیڈنگ ون کر دیتا ہوں اس کو دوبارہ ہمیشہ سینٹر کرنا پڑے جی ہاں بالکل اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری ہیڈنگز ہیں کئی جگہوں پہ تو اس کو بھی میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں تو میں جا کے اس کے لیے ایک اسٹائل سلیکٹ کرتا ہوں میرے خیال میں اس کو ہم ہیڈنگ ٹو کر دیتے ہیں اسی طرح ایجوکیشن جو ہے اس کو بھی ہم ہیڈنگ کر دیتے ہیں اب یہ جو شریف الدین صاحب ڈگری کر رہے ہیں ورچوئل یونیورسٹی پہ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں اس کو ہم ذرا کچھ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہاں ایسا کرتے ہیں کہ اس کو میں ذرا آگے لے جاتا ہوں اسی طرح اس کو بھی میں ذرا آگے لے جاتا ہوں اور اور کیا کریں یہ کورسز ٹیکن جو ہے اس کو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو میں ہائٹیلیسائز کر دیتا ہوں اور یہ میں نے کورسز لکھے ہوئے ہیں تو ہر لائن پہ تقریب کتنے ہیں ہاں تین تین چیزیں ہیں اس کو میں اگر میرے خیال میں ایک ٹیبل کی فارم میں کروں تو زیادہ بہتر لگے گا جی میں اس کو ٹیکس ٹو ٹیبل کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے لے جناب واہ یہ تو بڑا آسان کام تھا I think it looks much more reasonable نا اس کو تھوڑا سا ایسا کر لیتے ہیں اور پھر میں یہ عجیب سا لگ رہا ہے تو میں آٹو فٹ میں جا کے کہتا ہوں کہ بھائی جو کالمز ہیں نا ان کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کر دیں واہ بیوٹیفل ایک اور چیز میں جو کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس کو میں ذرا آگے کرتا ہوں اس کی بلٹ پوائنٹ بنا دیتے ہیں یس yes. اس کو بھی ایسے ہی کرتے ہیں یہ کلاس پروجیکٹس جو ہے اس کو بھی میں ہیڈنگ ٹو پہ ہی لاؤں گا ورک ایکسپیرئنس کو بھی اور کمپیوٹر اسکلس کو بھی تو یعنی پروسیس یہی ہے کہ پہلے آپ ساری کی ساری پلین ٹیکسٹ ٹائپ کر لیں اور اس کے بعد اس کو مینیپولیٹ کریں اس کو فارمیٹ کرنے کی کوشش کریں یہ دو الگ الگ پوائنٹ ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا جب ایسا ہو when you trying to make points like this تو یہ جو لسٹ والا سلسلہ ہے یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا ایسے کرتا ہوں یہ ایک یو آر ایل ہے تو اگر میں اس کو کلکبل بنا دوں تو ہمارا میرے خیال میں خاصا فائدہ رہے گا اسپیشلی ریڈر جو ہے اگر اس کو الیکٹرانکلی یہ فائل ملتی ہے تو اسے اس پہ کلک کر کے اس ویب سائٹ پہ جا سکتا ہے تو جناب اس کو میں کہہ دیتا ہوں انسرٹ ہائپر لنک میں اوکے کہہ دیتا ہوں یہ جناب ہائپر لنک بن گیا یہ جو ہے اپنے پرانے سٹائل کو دیکھتے ہوئے میں اس کو بھی بلٹ پوائنٹ کر کے کر دیتا ہوں اس کو بھی بلٹ پوائنٹس میں کر دیتا ہوں اور یہ میرے جو دو ریفرنسز ہیں ان کو بھی میں بلٹ پوائنٹس میں کر دیتا ہوں یہ ریفرنسز کو میں ہیڈنگ ٹو پہ کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ ایک ای میل ایڈریس ہے اس کو بھی میں اس کا ہائپر لنک یہاں پہ ڈالنا چاہوں گا ہائپر لنک اوکے okay. یہ والا جو ہے اس کا بھی ہم ہائپر لنک میرے خان کر لیتے ہیں یس زبردست تو جناب یہ ایک بات بنی کہ یہ ہمارا پورے کا پورا ڈاکومنٹ بن گیا ہے تو اب اب خود دیکھیے کہ it looks much more interesting compare to جو پلین ٹیکسٹ میں ہم نے چیز بنائی تھی میں نے یہی کام تھوڑا سا پہلے بھی کیا تھا جسٹ ان کیس کہ اگر میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں کوئی چیز کرنا بھول جاؤں تو میں نے پہلے سے یہی فائل کو بنا کے رکھا تھا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسی لگتی ہے بالکل ویسی ہی بس ایک چیز میں مثلا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کرنا بھول گیا تھا کہ میں نے شریف الدین صاحب کا جو ای میل ایڈریس ہے اس کو ہائپر لنک نہیں بنایا تھا everything else I think it looks quite reasonable جی ہاں اس کو بھی میں نے ہائپر لنک نہیں بنایا تھا جو کہ میں نے بنا دیا یہاں پہ تو جناب یہ آپ کا سی وی بن گیا یہ آپ کا ریزمے بن گیا اس کو میں پرنٹ پری ویو میں لے جا کے دیکھتا ہوں I think it looks quite reasonable reasonable سے مراد یہ ہے کہ اس کو میں ایک نظر اگر دیکھوں تو مجھے پتا لگ جاتا ہے کہ کون سی انفارمیشن کہاں پہ ہے یعنی ایجوکیشن کہاں پہ ہے اس کی ہیڈنگ سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر میں ایجوکیشن کے بارے میں کچھ دیکھنا ہے تو وہ کہاں پہ ہے ریفرنسز جو ہے وہ کلیئرلی ویزیبل ہیں so it's I think it's a very reasonable looking document تو اب میں یہی کروں گا کہ فائل میں جا کے میں کہوں گا جناب آپ اسے پرنٹ کر دیں تو یہ تو جناب میں نے آپ کو دکھایا کہ جس طرح میں نے ایک سی وی بنایا وی یو کے اسٹوڈنٹ کے لیے یوزنگ مائکروسافٹ ورڈ تو میری اسٹریٹجی یہی تھی کہ پہلے ساری کی ساری انفارمیشن میں نے انٹر کی پلین ٹیکسٹ میں اور پھر اکٹھا جا کے میں نے اسے فارمیٹ کیا دوسری آلٹرنیٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ ٹائپ کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اس کو فارمیٹ کرتے رہیں میرے خیال میں اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے تو this strategy is a bit better than that یہ تو جناب اگزامپل تھی ایک وزی وگ ورڈ پروسیسر کی اب میں آپ کو اگزامپل دکھا دیتا ہوں ایک markup based word processor کی سب سے پہلے میں آپ کو اس ورڈ پروسیسر کی آؤٹ پٹ جو ہے نا اسے دکھانا چاہوں گا وہ جناب یہ ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک یہ پیپر لکھا تھا اس کو میں سائز ذرا اس کا درست کر لوں فٹ وزبل یس ایک کانفرنس کے لیے ہم نے پیپر لکھا تھا تو as you can see looks very nice especially اس میں یہ جو اکویژنز وغیرہ ہیں I think they look really professionally done یہ جو آپ کے ریگولر رن آف دا مل ورڈ پروسیز ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کی میتھمیٹیکل اکویژن وغیرہ شاید نہ ٹائپ سیٹ کر سکیں تو like a set it looks really nice it looks really professionally done اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا کیسے تھا یہ دیکھیے آئی رو لائک اٹ تو جناب اس کو میں نے ایک نان وز پروسیسر یعنی ایک markup based word processor کے ذریعے کیا تھا جس کا نام ہے لیٹیک اس کی میں سورس فائل آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ ہے ہے یہ اس کی سورس فائل آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں عجیب سے ایک کمانڈ ہے document class two column article اور use package W C C I two thousand two this is a very important command for me کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جو کانفرنس والے لوگ تھے انہوں ان کو بھی اسپورٹ پروسر کا پتا ہے انہوں نے جس طرح کا لے آؤٹ وہ چاہتے تھے اس کو ایک پیکج میں ڈال کے میرے پاس بھجوا دیا اس پیکج کا نام ہے W C C I two thousand two تو اب جو کچھ بھی میں لکھوں گا اس کا لے آؤٹ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ وہ کانفرنس والے چاہتے ہیں یہ ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ اس میں ایک میں نے کمانڈ ڈالی ہوئی ہے line spread zero point nine eight three default line spread یعنی دا ڈسٹینس بٹوین لائنس جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سے تھوڑا سا کم ہے ہوا یہ تھا کہ اس کانفرنس میں لمٹ تھی کہ چھ سے زیادہ آپ کے پیپر میں سفے نہیں ہونے چاہیے اور میرے تقریباً بن رہے تھے سوا چھ تو میں نے تھوڑی سی چیٹنگ کی یعنی میں نے لائن اسپریڈ کو تھوڑا سا کم کر دیا اس سے اگر لائم سائڈ کو بہت کم کر دوں اس سے وہ آرٹیکل خاصا خراب لگتا ہے لیکن ذرا سا اس کو چیٹ کرنے سے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا فائدہ یہ ہوا 0.983 سے کہ ساری کی ساری چیزیں جو میں چاہتا تھا وہ چھ سو پہ فٹ آ گئی یہ دیکھیے کہ اس میں میں پیپر کا ٹائٹل کیسے لکھ رہا ہوں کہ میں یہ ایک کمانڈ دے رہا ہوں کہ جناب یہ multilayer feedforward network جو ہے جو کہ ٹائٹل ہے اس کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ یہ ٹائٹل ہے اسی طرح میں سے بتا رہا ہوں کہ یہ آتھر کا نام جو ہے نا وہ یہ ہے اور اس کے بعد اس کا ایڈریس ای میل ایڈریس وغیرہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد مین ڈاکومنٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو وی اسٹارٹ بائی بگن اسی طرح اس فائل کے اینڈ میں آپ دیکھیں گے ہوگا اینڈ تو آپ دیکھ رہے ہیں it's a very different way as compare to ویزی ویگ یعنی مائکروسافٹ ورڈ میں جس طرح آپ کام کرتے ہیں اس کے مقابلے میں it is quite different it is more like H T M L اس کا دیکھیے اس کا نان ویزیوگ انٹرفیس ہے اس میں جگہ جگہ میں نے چھوٹی چھوٹی کمانڈز دی ہوئی ہیں یہ وی اسپیس کی کمانڈ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی ورٹیکل اسپیس ڈال دیں اور ایسی ہی سو میں ماک اپ ڈالتا جا رہا ہوں جو جو میں ٹائپ کرتا جا رہا ہوں اور فائنل ریزلٹ جو اس کا ہے it is quite breathtaking is quite beautiful تو یہ ایگزامپل ہے ایک mock up based word processor کی میرے خیال میں mock up based word processor جو ہے وہ آپ کو بہتر کنٹرول دیتے ہیں whereas word they are much easier to use ایک چیز آخری جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا وہ ہے جناب اسی یہ جو ہم نے ابھی ایک سی وی بنایا تھا اس کے بارے میں یہ ہم نے سی وی تو بنا لیا فرض کریں کہ یہ سی وی نہیں ہے یہ بڑی سی رپورٹ ہے جس میں بے شمار چیزیں ہیں اور میں اس کا ٹیبل آف کانٹینٹ بنانا چاہتا ہوں اور میں آپ کو دکھانا ہی چاہتا ہوں کہ وہ آسان کتنا ہے اس کے لیے all have to do is I have to go to insert I go to index and tables اور میں کہتا ہوں table of contents and all I I do is okay that's it صرف میں اتنی سی بات کرتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پورے ٹیبل بن گیا ہے اب اتفاق سے اس کی ساری کی ساری چیزیں جو ہے تقریباً پیج ون پہ ہی ہیں لیکن آپ سوچ سکتے ہیں اگر یہ بڑی سی رپورٹ ہوتی جس میں بے شمار ہیڈنگز ہوتی ہیڈنگ ونز ہوتی ہیڈنگ ٹوز ہوتی ہیڈنگ تھریز ہوتی یہ کام جو انسٹنٹلی ہو گیا ہے اگر اس کو مینولی کرنے کی کوشش کرتا میرا کتنا ٹائم لگتا مجھے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی in word processor doing things like that is very very straightforward تو جناب یہ تو تھی ایک چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن یعنی ہم نے ایک ورڈ پروسیسر کو یوز کرنے کی کوشش کی اور آپ کو دکھایا کہ وہ کوشش کہاں تک کامیاب رہی اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی نیکسٹ اسائنمنٹ کی آپ کی نیکسٹ اسائنمنٹ جو ہے it is quite similar to what we یعنی کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ کو اپنا ایک صفحے کا ایک سی وی بنانا ہے اور وہ بھی ایم ایس ورڈ میں it should be similar to what we did here اس میں لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اس میں بعض فیچرز ہونے ضرور چاہیے اس میں ٹیبل ضرور ہونا چاہیے اس میں ہیڈنگز کا استعمال ہونا چاہیے اس میں کچھ بلٹس ہونے چاہیے اس میں آپ کا کلکیبل ای میل ایڈریس ہونا چاہیے اس میں آپ کا کلکیبل ویب پیج کا ایڈریس بھی ہونا چاہیے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ سی ایس ون ون کے ہوم پیج پہ اویلیبل ہیں اب ہم سمرائز کرتے ہیں جو ڈسکشن آج ہم نے کی آج ہم نے ورڈ پروسیسنگ کے بارے میں کچھ باتیں کی ہم نے اس کے کچھ فیچرز کے بارے میں باتیں کی اور کی چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ورڈ پروسیسنگ سے بہت سارے کام آٹومیٹ ہو جاتے ہیں دیٹ از دا کی ایڈوانٹیج پیج نمبرنگ خود بخود ہو جاتی ہے اسپیل چیکنگ بھی ہو جاتی ہے اور ایسی بہت ساری چیزیں جو سے پہلے مینولی کی جاتی تھی وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہیں ہم نے ورڈ پروسیسنگ کے کئی فیچرز دیکھے ہم نے ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کی بھی آج بات کی ہمارا جو نیکسٹ پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کا لیکچر ہوگا وہ ہوگا اسپریڈ شیٹنگ کے بارے میں تو جس طرح آج ہم نے ورڈ پروسیسنگ کی بات کی اسی طرح ہم اسپریڈ شیٹس کے بارے میں بات کریں کہ how they make our life easier تو انٹل دیٹ ٹائم خدا حافظ